حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح بیان کیا جیسے پہلے بیان ہوا ہے امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سنت میں ایک راوی ابو جعفر راضی ہے جو علم حدیث میں قوی اور معتبر نہیں سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستاسی